کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر مشتمل تھا سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرمایا اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے خصوصیات عطا فرمائی تھی جو باقی انبیاء کرام کو عطا نہیں کی گئی ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تمام انسانیت کے لیے تھی دوسری خصوصیت یہ کہ آپ کی یہ نبوت تمام زمانوں کے لیے تھی تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے علماء کو انبیاء کے وارث کا درجہ عطا فرمایا اور چوتھی خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے مجددین کی تخلیق کا سلسلہ جاری فرمایا جو موقع بموقع موقع دین کے اندر تحریف کرنے والوں کی تحریف کا ازالہ کرتے رہتے ہیں اور دین کو اپنی اصلی صورت میں نکھار کے پیش کرتے ہیں ان چار خصوصیات کی روشنی میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبی کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے بعد دوسرے نبی آتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبی کی نبوت کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی اگلے علاقے کے لیے الگ نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے اور اگلے علاقے کے لیے الگ نبی کو مبعوث فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پورے روئی زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کے لیے حتیٰ کی جنات کے لیے بھی ہے تو کسی اور نبی کے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ہر نبی کی نبوت یہ مخصوص زمانے کے لیے ہوتی تھی جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا تو لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کہ دین کو ایک اور شکل میں لوگوں کی ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجتے وہ لوگوں کے سامنے دین کو ان کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق پیش کیا کرتے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے وہ عیز تو عنا وسا تو میں اور قیامت دونوں کو اس طرح بالکل متصل بھیجا گیا ہے کہ میرے بعد قیامت ہوگی میری نبوت کے بعد قیامت ہوگی درمیان میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تیسری بات یہ کہ سابقہ انبیاء کرام کی نبوت میں اور ان کی تعلیمات میں تحریف کرتے تھے لوگ اس وقت کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے وہ رد و بدل کرتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے علماء کی جماعت کو پیدا فرمایا اور یہ علماء ہمیشہ کے لیے ہر تحریف کرنے والے محرف کے سامنے سد سکندری کا کام دیتے ہیں نہ تو کسی کو قرآن کے اندر رد و بدل کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے اندر نہ ہی شریعت متحرہ کے اندر ایک بال کے برابر بھی کسی کجی کو برداشت کرتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان آج سے چودہ صدیاں پہلے جس شکل میں نازل ہوا ہے آج بالکل اسی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گورنر نے خط بھیجا وہ خط میں جو بسم اللہ کو لکھا ہوا تھا وہ سین دندانوں کے بغیر تھی ہم بسم اللہ کی سین لکھتے ہیں تین دندانوں کے ساتھ گورنر نے دندانوں کے بغیر سین لکھ کے بسم اللہ لکھی اور بھیجی تو خط بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط پڑے بغیر واپس کر دیا اور زبردست ڈانٹ پہ لائی کہ تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو قرآن کے اندر تبدیلی کرے سین اگر تین دندانوں والی ہے تو تین دندانوں کے بغیر کسی اور صورت میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن اور حدیث میں شریعت متحرہ کی تعلیمات میں کسی محرف کے لیے تحریف کا کوئی راستہ ان حضرات نے چھوڑا نہیں اور اگلی بات یہ کہ انبیاء کرام کی نبوت کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت اس لیے آتی تھی کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے پھر امت کو سنبھالنے کے لیے امت کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء کو وہ مقام وہ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کرام کو وہ ذمہ داریاں دی جاتی تھی چنانچہ حضرات علماء کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے اور یہی علماء پھر آگے امت کو سنبھال بھی رہے ہیں امت کی صحیح خطوط کے اوپر رہنمائی بھی کر رہے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام زمانوں کے لیے ہے تمام لوگوں کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد بھی دین کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد بھی امت کو سنبھالا دینے کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے علماء کی جماعت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر سو سال کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائیں گے جو اس امت کے لیے دین کے اندر تجدید کرتے رہیں گے جب مجددین کی جماعت موجود ہے وہ دین کو اصل شکل میں صحیح صورت میں نکھار کے پیش کرنے والے موجود ہیں تو کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے نہ کوئی ضرورت ہے اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کا عقیدہ حقیقی معنوں میں دلوں میں جگہ دینے کی اور بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ان حضرات کی محنتوں کو کاوشوں کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے جزاکم اللہ